جنگ کی مصلحت جنگ کی اسی مصلحت اور ضرورت کو خدا حکیم و خبیر نے اپنے حکیم ارشاد میں ظاہر فرمایا ہے اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو وہ سومے اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے مسمار کر دیے جاتے اس آیہ مبارکہ میں صرف مسلمانوں کی مسجدوں ہی کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ تین اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے یعنی سوامیوں بیاؤں اور سلوات سوامے سے مراد عیسائیوں کے راہب خانے مجوسیوں کے معابد اور سابیوں کے عبادت خانے ہیں بے کے لفظ میں عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے کنائس دونوں داخل ہیں یہ جامع الفاظ استعمال کرنے کے بعد پھر سلوات کا ایک اور وسیع لفظ استعمال کیا جس کا اطلاق ہر موضع عبادت الہی پر ہوتا ہے اور ان سب کے آخر میں مساجد کا ذکر کیا ہے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ عادل انسانوں کے ذریعے سے ظالم انسانوں کو دفع نہ کرتا رہتا تو اتنا فساد ہوتا کہ عبادت گاہیں تک بربادی سے نہ بچتیں جن سے ضرر کا کسی کو اندیشہ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ فساد کی سب سے زیادہ مقروض صورت یہ ہے کہ ایک قوم عداوت کی راہ سے دوسری قوم کے معبدوں تک کو برباد کر دے اور پھر نہایت بلیغ انداز میں اپنے اس منشا کا بھی اظہار کر دیا کہ جب کوئی گروہ ایسا فساد برپا کرتا ہے تو ہم کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے اس کی شرارت کا استحصال کر دینا ضروری سمجھتے ہیں جنگ کی اسی مسلحات کو دوسری جگہ جالود کی سرکشی اور حضرت داؤد کے ہاتھ سے اس کے مارے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے ترجمہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی مگر دنیا والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ دفع فساد کا یہ انتظام کرتا رہتا ہے ایک اور جگہ قوموں کی باہمی عداوت اور دشمنی کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے ترجمہ یہ لوگ جب کبھی جنگ اور خون ریزی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا